انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس آئے ان دنوں آپ شام والوں کے ساتھ آرمینیا کی فتح میں اور عراق والوں کے ساتھ آذر بائی جان کی فتح میں مشغول تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی قرت میں لوگوں کا اختلاف دیکھ کر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا امیر المومنین اس امت کو سنبھالیے اس سے پہلے کہ یہ قرآن مجید کے معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جائے اور آپس میں لڑنے لگے جیسا کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں تورات و انجیل اور زبور کے بارے میں مختلف ہو گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے تیار کرائے ہوئے صحیفے ہمارے پاس بھیج دیں ہم انہیں مصاحف میں لکھا کر آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے چنانچہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ صحیفے بھیج دیے پھر عثمان نے زید بن ثابت اور سعید بن آس اور عبد الرحمن بن حارث بن حشام اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے پاس ان صحیفوں کو اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ یہ لوگ ان کو مصاحف میں نقل کر دیں اور تینوں قریشی صحابہ سے کہا کہ جب تم میں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہو جائے تو قریش کی زبان و لہجہ میں لکھو کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے یہاں تک کہ جب انہوں نے صحیفے مصحف میں نقل کر لیے تو عثمان نے ان تیار مصاحف کو مملکت اسلامیہ کے حدود میں ہر جانب ایک ایک مصحف بھیج دیا زہری کہتے ہیں مجھ سے خارجہ بن زید نے بیان کیا کہ زید بن ثابت نے کہا کہ میں سورہ احزاب کی ایک آیت جسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنتا تھا اور مجھے یاد نہیں رہ گئی تھی اور وہ آیت یہ ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر تو میں نے اسے ڈھونڈا بہت تلاش کے بعد میں نے اسے خزیمہ بن ثابت کے پاس پایا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا یا ابو خزیمہ کہا راوی کو شک ہو گیا ہے تو میں نے اسے اس صورت میں شامل کر دیا زہری کہتے ہیں لوگ اس وقت لفظ تابو اور تابوت میں مختلف ہو گئے قریشیوں نے کہا تابوت اور زید نے کہا تابو ان کا اختلاف عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا تابوت لکھو کیونکہ یہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے زہری کہتے ہیں مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن اتبا نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کے مصاحف لکھنے کو ناپسند کیا اور کہا اے گروہ مسلمانان میں مصاحف کے لکھنے سے روک دیا گیا اور اس کام کا والی و کارگزار وہ شخص ہو گیا جو قسم اللہ کی جس وقت میں ایمان لایا وہ شخص ایک کافر شخص کی پیٹھ میں تھا یعنی پیدا نہ ہوا تھا یہ کہہ کر انہوں نے زید بن ثابت کو مراد لیا اور اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود نے کہا عراق والو جو مصاحف تمہارے پاس ہیں انہیں چھپا لو اور سنبھال کر رکھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی چیز چھپا رکھے گا قیامت کے دن اسے لے کر حاضر ہوگا تو تم قیامت میں اپنے مصاحف ساتھ میں لے کر اللہ سے ملاقات کرنا زہری کہتے ہیں مجھے یہ اطلاع و خبر بھی ملی کہ کبار صحابہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات ناپسند فرمائی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چار یہ حدیث صحیح ہے